جب گمراہی کے اندھیرے حد سے بڑھ جائیں جھوٹ افطرا اور کس کی سیاہی سچائی کی روشنی کو نگلنے کے درپے ہو کاغذ کے مصنوعی پھولوں سے خوشبو کی امید رکھی جائے جھوٹے نگینوں سے ہیروں کی سی آب و تاب کی توقع کی جائے تو ایسی تمام توقعات اور امیدیں سچائی کے اجلے پن کے سامنے مان پڑ جاتی ہیں جھوٹ کے اندھیروں کا پردہ بلاخر چاک ہو کر ہی رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے ماہر تابا ہیں جس کی کرنیں تا قیامت دنیا میں ہدایت و رہنمائی کا اجالا پھیلاتی رہیں گی آپ کے بعد کوئی نبی آیا نہ آئے گا لیکن اس ماہر تابا کو گرہن لگانے کی کوششیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں شروع ہو گئی تھی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہونے لگے نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں میں ایک نام ایسا تھا جس نے اپنی جعلی نبوت کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کی انتہا کر دی تھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے جھوٹ کے سحر میں گرفتار ہوئے نبوت کے تمام دعوے داروں میں سے اس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا یہ فتنہ حد سے بڑھا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود اس کے تداروں کے لیے لشکر تیار کیا اس فتنے کے خاتمے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی جانیں لڑا دی قربانیوں اور بہادری کی ایسی داستانیں رقم کی کہ تاریخ کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی اس جنگ میں بڑے خون ریز نشیب و فراز آئے بلاخر فتح حق کی ہوئی نبوت کا سب سے بڑا جھوٹا دعوے دار جہنم واصل ہوا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے ہماری اس کہانی کا تعلق ہجرت کے دسویں سال سے ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام پورا فرما چکے تھے اللہ تعالیٰ نے دین کے کامل ہو جانے کا اعلان فرما دیا تھا کہ ایک روز آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے انیس آدمیوں کا ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ لوگ اسلام لانے کی غرض سے حاضر ہوئے تھے یمامہ سے آئے تھے اور ان کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا انہوں نے ایک شخص کو کپڑوں سے ڈھانپ رکھا تھا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہ ہمارے سردار مسلمہ بن حبیب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق انہیں خوش آمدید کہا پھر انہیں کلمہ پڑھایا اس وقت مسلمہ نے آپ کے نزدیک ہو کر کہا آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں اور مجھے اپنا جانشین مقرر فرما لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اس وقت کھجور کی ایک چھڑی تھی آپ نے چھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر تو مجھ سے یہ چھڑی مانگے تو میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا مسلمہ مایوس ہو کر پیچھے ہٹ آیا پھر یہ لوگ آپ سے رخصت ہو کر یماما کی طرف روانہ ہو گئے وہاں پہنچے تو یماما کے لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگے مسلمہ نے ان سے کہا تم لوگوں کو یہ سن کر ضرور خوشی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے یہ اس کا سفید جھوٹ تھا اس کے قبیلے کے لوگ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے مسلمہ کو احترام کی نظروں سے دیکھنے لگے انہوں نے اسے مبارکباد دی پھر تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی لوگ بہت تیزی سے اس کے گرد جمع ہونے لگے ادھر وہ پورا منصوبہ ترتیب دے چکا تھا جب لوگ بڑی تعداد میں اس کے گرد جمع ہونے لگے تو ایک دن اس نے بھرے مجمے میں کہا لوگوں اب تو مجھ پر وہی بھی نازل ہونے لگی ہے اور مجھے الہام بھی ہوتا ہے یہ خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی آپ نے اس کے قبیلے کے ایک بڑے آدمی رجال کو بلایا اس سے فرمایا تم یماما جاؤ مسلمہ سے ملو اسے سمجھاؤ کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے رجال یماما پہنچا یہ خبر پہلے ہی لوگوں میں پھیل چکی تھی کہ اللہ کے رسول نے اسے بلایا ہے اب لوگ منتظر تھے کہ رجال کیا پیغام لاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں بلایا ہے جو ہی رجال وہاں پہنچا سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے وہ پہلے مسلمہ سے ملا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا مسلمہ نے خود اس سے اپنی بات شروع کر دی اور رجال پوری طرح اس کے جال میں آ گیا چنانچہ اس نے لوگوں کے درمیان اعلان کیا لوگوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا انہوں نے مجھے تم لوگوں کی طرف بھیجا ہے آپ نے خود مجھ سے یہ بات فرمائی ہے کہ مسلمہ میری نبوت میں شریک ہے جو ہی لوگوں نے رجال کے منہ سے یہ بات سنی انہیں مسلمہ کی نبوت کا اور زیادہ یقین ہو گیا کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تھا اب تو لوگ بہت تیزی سے مسلمہ کا رخ کرنے لگے اس کا دم بھرنے لگے اس طرح اس کی نبوت کی دکان چمک اٹھی لوگ آ آ کر اس کی نبوت کا اقرار کرنے لگے مسلمہ نے جب دیکھا کہ لوگ ہر طرف سے اس کی طرف امڈے چلے آ رہے ہیں تو اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے چنانچہ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا خط کے الفاظ یہ تھے اللہ کے رسول مسلمہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ کے نام معلوم ہو کہ میں بھی نبوت میں آپ کا شریک ہوں عرب کی سرزمین نصف آپ کی اور نصف میری ہے لیکن قریش کی قوم زیادتی اور نا انصافی کر رہی ہے اس آخری جملے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ قریش کے لوگ اسے نبی نہ مان کر زیادتی اور نا انصافی کر رہے ہیں یہ خط دو قاصدوں کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا خود تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا خیال ہے جواب میں وہ بولے ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر فرمایا اگر قاصد کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ خود تو واجب القتل ہے ہی اسے نبی ماننے والے بھی واجب القتل ہیں آپ نے مسلمہ کے خط کا جواب ان الفاظ میں دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے اور آخرت کی کامیابی پرہیزگاروں کے لیے ہے قاصدوں نے یہ خط مسلمہ کو دیا لیکن اس نے اس خط کا کوئی اثر قبول نہ کیا لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت کے جال میں پوری طرح پھانسنے کے لیے اس نے عجیب و غریب کام شروع کر دیے پہلے تو اس نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں نئی شریعت گھڑی جائے تاکہ دنیاوی خواہشات کے غلام آسانی سے اس کے گرد جمع ہو جائیں لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان لے آئے چنانچہ اس نے خوب سوچ سمجھ کر ایک نئی شریعت تیار کی لوگوں کو جمع کیا اور بھرے مجمے میں اعلان کیا آج سے شراب حلال ہے زنا کی عام اجازت ہے بغیر گواہوں کے نکاح جائز ہے ختنہ کرانا حرام ہے ماہ رمضان کے روزے معاف رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں فجر اور عشاء کی نمازیں بھی معاف بس تین نمازیں پڑھا کرو نماز پڑھتے وقت منہ قبلے کی طرف کرنا بھی ضروری نہیں کسی طرف بھی منہ کر کے پڑھ سکتے ہیں سنتیں ختم ان کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں صرف فرض پڑھا کرو یہ تو تھی اس کی نئی شریعت اس کے علاوہ اس نے وہی اور الہام وغیرہ بھی لوگوں کو سنانا شروع کر دیے ایک دن اس نے کہا لوگوں مجھ پر آج وہی نازل ہوئی ہے اور وہ یہ ہے والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما قسم ہے ان عورتوں کی جو گیہوں پیسنے والی ہیں آٹا گوندنے والی ہیں اور پھر روٹی پکانے والی ہیں اور سرید تیار کرنے والی ہیں پھر اس سے لکمے بنانے والی ہیں ایک روز اس کے ماننے والوں نے اس سے کہا جناب فلاں کنویں کا پانی نیچے اتر گیا ہے آپ اس میں اپنا لعاب ڈال دیں تاکہ پانی اوپر آ جائے ان کی بات سن کر مسلمہ نے کنویں میں تھوک دیا نتیجہ یہ نکلا کہ کنویں کا پانی نمکین ہو گیا پینے کے قابل بھی نہ رہا اس کا ایک پیروکار اپنے بچے کو اس کے پاس لایا اس نے کہا جناب اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیجئے مسلمہ نے ہاتھ پھیرا وہ گنجا ہو گیا اور ایسا گنجا ہوا کہ پھر ساری زندگی سر پر ایک بال بھی نہ ہوگا اسی طرح ایک شخص اپنے دو بچوں کو لیے اس کے پاس آیا اس نے بچوں کے لیے دعا کرائی جب وہ گھر گیا دونوں میں سے ایک لڑکا کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا دوسرے کو ایک درندے نے پھاڑ کھایا اس کے ماننے والے ایک شخص کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی وہ مسلما کے پاس آیا اپنی آنکھوں کی تکلیف کے بارے میں اسے بتایا نے اپنا ہاتھ اس کی دونوں آنکھوں پر پھیر دیا فوراً اس کی دونوں آنکھیں بے نور ہو گئی دراصل مسلما اس قسم کی حرکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں کرتا تھا اس نے یہی نہیں کیا موجزات دکھانے کا چکر بھی چلایا اس نے ایک انڈا لیا اس کو تنگ منہ والی بوتل میں ڈال دیا پھر اس کے بارے میں مشہور کر دیا یہ انڈا آج ہی اس بوتل کے اندر بنا ہے اب بوتل کا منہ چھوٹا تھا انڈا بڑا باہر سے انڈے کو بوتل میں ڈالا نہیں جا سکتا تھا اور لوگوں کو انڈا بوتل میں نظر آ رہا تھا لہذا وہ اس کے فریب کو مان گئے اس کے دھوکے میں آ گئے حالانکہ بات صرف اتنی ہے کہ انڈے کو اگر سرکے اور نوشادر کے محلول میں چوبیس گھنٹے رکھا جائے تو اس کا چھلکا نرم ہو جاتا ہے اور بعد میں اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے تو پھر سخت ہو جاتا ہے مسلمہ کی تیار کردہ شریعت میں چونکہ آسانیاں ہی آسانیاں تھی اس لیے لوگ اس کی طرف جھک گئے شیطان نے انہیں اس کے جال میں پھنسنے پر مجبور کر دیا یہ لوگ عقل گوا بیٹھے آنکھوں سے اس کی ناکامیاں دیکھ کر بھی اس کے جال سے نہ نکلے ایک دن مسلمہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا جناب میرے باغات کی شادابی میں اضافے کی دعا کرے دعا کر دی باغات کا مالک اس کی دعا کا اثر دیکھنے کے لیے وہاں گیا تو وہ سوکھ چکے تھے ایک شخص اپنی بکری اس کے پاس لایا بکری دبلی پتلی اور مریل سی تھی اس نے کہا اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیں تاکہ یہ زیادہ دودھ دے مسلمہ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا بکری کے تھن بالکل سوکھ گئے لیکن عقل کے اندھوں کو پھر بھی سمجھ نہ آئی انہوں نے یہ سوچا تک نہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین میرے بعد کوئی نبی نہیں میں تمام نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ تھے یہ ام امارہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ام امارہ رضی اللہ عنہا نے غزوہ عہد کے دن نازک حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے بچانے کے لیے خود کو آگے کر دیا تھا ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں جنگ عہد میں ام امارہ کو برابر اپنے دائیں بائیں لڑتے دیکھتا تھا سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ عنہ اس ماں کے بیٹے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نے انہیں مسلمہ مسلمہ کی طرف بھیجا آپ کو قید کر لیا پھر ان سے سخت لہجے میں پوچھا محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے نہایت دلیرانہ انداز میں جواب دیا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اب مسلمہ نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے تیری آواز سنائی نہیں دے رہی میں بہرا ہوں ظالم مسلمہ نے تلوار کا ایک بار ان کے ہاتھ پر کیا ان کا ہاتھ کٹ گیا پھر اس نے کہا اب کیا کہتے ہو اس کا خیال تھا ایک ہاتھ کٹوا کر حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اس کی بات مان لیں گے لیکن اس کا خیال بالکل غلط نکلا انہوں نے پھر وہی جواب دیا میں بہرا ہوں مجھے سنائی نہیں دیتا مسلمہ نے پھر تلوار اٹھائی اور ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا پھر بولا اب کیا کہتے ہو آپ کے پاس اس کے سوال کا ایک ہی جواب تھا اور وہ یہ تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ اب تو مسلمہ آگ بگولا ہو گیا اس کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا وہ آپس سے باہر ہو گیا اس نے سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے جسم کے بند ایک ایک کر کے کاٹنا شروع کیے حبیب رضی اللہ عنہ کلمہ شہادت پڑھتے رہے یہ کہتے رہے تو ہے ہے تو یہاں تک کہ آپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر اس لائن کو ناکام بنا گئے راہ حق میں شہید ہو گئے مگر اپنا نام تاریخ میں رہتی دنیا تک کے لیے رقم کر گئے مسلمہ کہہ کہے لگاتا رہا لیکن حبیب رضی اللہ عنہ کی لاش کے ٹکڑے مسلمہ کا مذاق اڑا رہے تھے گویا ان کے جسم کا ہر ٹکڑا پکار پکار کر کہہ رہا تھا مسلمہ تو جھوٹا ہے ام رضی اللہ عنہ تک بیٹے کی مظلومانہ شہادت کی خبر پہنچی تو اللہ کا شکر بجا لائی تاہم انہوں نے دل میں ٹھان لی کہ اگر اللہ نے انہیں موقع عطا فرمایا تو اس بدبخت سے بیٹے کا بدلہ ضرور لیں گی مسلمہ کی جھوٹی نبوت کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا کہ انہی حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا اس کے ساتھ ہی فتنوں کی آگ بھڑک اٹھی فتنہ بپا کرنے والوں میں سے کچھ نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے باقی دین پر عمل کریں گے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ زکات کی ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا دوسری طرف لوگ جوک در جوک مسلمہ کا رخ کرنے لگے کیونکہ اس نے پہلے ہی لوگوں کو اپنا پروگرام بتا دیا تھا وہ لوگوں سے کہتا رہتا تھا اللہ کے رسول نے مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے آپ کے بعد میں ہی جانشین ہوں گا اس قسم کے اعلانات کی وجہ سے اس کے گرد چالیس ہزار مرتد جمع ہو گئے ان سب نے اس کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کر لیا اس طرح وہ بہت طاقتور ہو گیا اس نے اگرچہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ نبی نہیں جھوٹا ہے یہ بات اس طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کا مؤذن حجیر جو اذان کہتا تھا اس میں وہ یہ الفاظ کہتا تھا يزعم رسول الله میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے مزے کی بات یہ کہ مسلمہ یہ الفاظ سن کر کہتا تھا افسح حجیر یعنی حجیر نے ٹھیک کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے لیکن بس دنیا اس پر غالب آ گئی اور وہ سیدھے راستے کو چھوڑ بیٹھا اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشکل ترین حالات میں گھر چکے تھے لیکن آپ نے عظیم ترین استقامت کا ثبوت دیا بعض لوگوں نے جب یہ کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے لیکن زکات نہیں دیں گے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرما دیا منکرین زکات کے خلاف جہاد کا اعلان سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے خلیفہ رسول یہ لوگ صرف زکوٰۃ ہی کا تو انکار کر رہے ہیں آپ کلمہ پڑھنے والوں سے جہاد کیسے کریں گے جواب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا زکات کا انکار کلمے کا انکار ہے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا جلد ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ درست اور بالکل درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو گیارہ لشکروں میں تقسیم فرمایا ہر لشکر کا ایک سپاہ سالار مقرر فرمایا ان میں سے ایک لشکر کے سپاہ سالار سیدنا اکرما رضی اللہ عنہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں مسلمہ کذاب کی طرف روانہ فرمایا تمام سپاہ سالاروں کو ایک پیغام بھی لکھوا کر دیا اس پیغام کے الفاظ یہ تھے میں مجاہدین اسلام کا یہ لشکر تمہاری طرف بھیج رہا ہوں میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ یہ اس وقت تک کسی سے جنگ نہیں کریں گے جب تک کہ انہیں اللہ کی طرف دعوت نہ دے دیں اس دعوت کو جو شخص مانے گا اپنی شرارتوں اور فتنوں سے باز آ جائے گا اور نیک عمل کرے گا تو میرا یہ نمائندہ اسے قبول کر لے گا اور اس کی مدد کرے گا لیکن اس کے برعکس جو شخص انکار کرے گا تو میں نے حکم دیا ہے کہ اس سے جنگ کی جائے پھر جب یہ شخص ہاتھ لگ جائے تو اسے قتل کر دیا جائے ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا جائے اب سوائے اسلام کے ان سے کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی بس جو لوگ میرے ان نمائندوں کی پیروی کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا اور جو ان کی پرواہ نہیں کرے گا وہ اللہ کو ذرا بھی آجز نہیں کر سکتا میں نے اپنے نامہ بروں کو حکم دیا ہے کہ میری یہ تحریر تم لوگوں کے مجمع میں پڑھ کر سنائی جائے جب یہ لشکر روانہ ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ پیغام لیے آگے آگے چل رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سپاہ سالاروں کو ہدایت دی تھی کہ مرتدوں سے سوائے اسلام کے کوئی بات قبول نہ کی جائے یعنی اگر وہ اسلام لانے پر آمادہ نہ ہوں تو پھر ان سے جنگ کی جائے ان گیارہ لشکروں میں سے ایک لشکر کے سپاہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے زبان رسالہ سے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ یعنی کی تلوار کا خطاب مل چکا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں رخصت کرتے وقت فرمایا تم قبیلہ بنو طے کی طرف سے ابتدا کرو پھر بزاخہ کا رخ کرنا یہاں سے فارغ ہو جاؤ تو بتاح کی طرف پیش قدمی کرنا اور میں حکم دیتا ہوں کہ جب تم اس مہم سے فارغ ہو جاؤ تو اسی جگہ ٹھہر کر میرے حکم کا انتظار کرنا جب تک میرا حکم نہ پہنچ جائے وہیں ٹھہرنا قبیلہ بنو تے نے بھی تلحا اسدی کو نبی مان لیا تھا جیسا کہ قبیلہ بنو حنیفہ نے مسلمہ کو نبی مان لیا تھا لیکن اس قبیلے کے سردار بن حاتم رضی اللہ عنہ مسلمان تھے مرتد نہیں ہوئے تھے جب انہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روانگی کی خبر ملی تو یہ اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے کہا دیکھو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک لشکر جرار لے کر تمہاری طرف نکل پڑے ہیں تم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو تلحا کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ اسلامی لشکر تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا ان لوگوں نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں خالد بن ولید کا لشکر ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور ابو بکر کیا کر لیں گے ادی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے ان کا مذاق صبر سے برداشت کیا پھر ان سے کہا تم ہو کس خیال میں جو فوج تمہاری طرف بڑھ رہی ہے اس کا سالار کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بہت جری آدمی ہے اب تم جانو مجھے تو جو کہنا تھا کہہ چکا اب یہ لوگ کچھ نرم ہوئے اور ادی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے بولے اچھا تو پھر تم جا کر ان سے بات کرو اس لشکر کو ہم سے دور رکھو ہمارے جو بھائی تلحہ کے پاس وزاخا میں ہیں ہم کسی تدبیر سے انہیں بلا لیتے ہیں ورنہ تلحہ ان سب کو قتل کر دے گا ادیب بن حاتم رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا چلو ٹھیک ہے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف جاتا ہوں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مقام سنہ میں ٹھہرے ہوئے تھے ادی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور بولے آپ تین دن تک یہیں ٹھہریں پھر آپ کے ساتھ پانچ سو بڑے بڑے جنگجو آ کر مل جائیں گے ان کی وجہ سے آپ کو طاقت حاصل ہوگی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کی بات مان لی اس طرح قبیلہ بنو طے کے لوگ جو تلحا کی طرف چلے گئے تھے واپس آ گئے ادی رضی اللہ عنہ انہیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے آئے انہوں نے پھر سے اسلام قبول کر لیا مورخین نے ادیب بن حاتم رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کی بہت تعریف کی ہے اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں پانچ سو جنگجو مزید شامل ہو گئے اس کے بعد وہ جدیلا کی طرف بڑھے یہاں پھر ادی رضی اللہ عنہ نے کام دکھایا جو بات انہوں نے قبیلہ بنو تے سے کہی تھی وہی قبیلہ جدیلا سے کہی انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا اور ادی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اب یہ لوگ بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اس طرح ان کے لشکر میں ایک ہزار کا اور اضافہ ہو گیا ادی رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کی بھی بہت تعریف ہوئی اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بزاخا کی طرف بڑھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں کی مہم سونپی تھی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ہراول دستے پر اکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ اور ثابت بن اکرم انصاری رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا انہیں راستے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار تلحا کا بھائی حبال مل گیا انہوں نے اسے قتل کر دیا تلحا کو یہ خبر ملی تو وہ اپنے بھائی مسلمہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ ان کی طرف آیا ان لوگوں نے اکاشا اور ثابت رضی اللہ عنہما کو شہید کر دیا پھر یہ لوگ واپس لوٹ گئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب اس مقام پر پہنچے تو انہیں ان دونوں صحابہ کی لاشیں دیکھ کر بہت رنج ہوا تلحا کی فوج میں اس وقت اویانا بن حسن فزاری اپنے قبیلے کے سات سو بہادروں کے ساتھ موجود تھا ان کے علاوہ قبیلہ قیس اور قبیلہ بنو اسد بھی اس کی فوج میں شامل تھے اس طرح ان کی طاقت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا اویانا کو اپنے بہادروں پر بہت ناز تھا اسلامی لشکر ان کی طرف بڑھا نہایت گھمسان کی لڑائی ہوئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگی مہارت کام میں لائے اور انہوں نے دشمن کا منہ پھیر کر رکھ دیا اویانا کے بہادر بھی بدہواس ہو گئے تلیہ اس وقت اپنے خیمے میں تھا خیمہ بالوں کا بنا ہوا تھا اس کے جسم پر اس وقت ایک چادر تھی اوینا کو جب اپنی فوج کے پاؤں اکھڑتے نظر آئے تو وہ دوڑ کر خیمے تک آیا اور تلحا سے بولا کوئی وہی آئی تلحا نے انکار میں سر ہلا دیا جلد ہی وہ پھر آ گیا اور بولا کوئی وہی آئی تلحا نے پھر انکار میں سر ہلا دیا آخر جب وہ تیسری بار آیا اور یہی سوال پوچھا تو تلحا نے کہا ہاں وہی آئی ہے جبریل میرے پاس آیا تھا وہ کہہ گیا ہے تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہے اوینا یہ سن کر جل بھن گیا اور پکار اٹھا لوگوں یہ شخص جھوٹا ہے تلہا جھوٹا ہے میں تو میدان جنگ سے جاتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بہت سو کو قتل کر ڈالا بہت سے گرفتار ہوئے اور کچھ اسی وقت مسلمان ہو گئے تلہا اپنی بیوی کے گھوڑے پر سوار ہو کر شام کی طرف تھاک گیا اویانا گرفتار ہوا اسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے اسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا آپ نے اس سے فرمایا تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ اسلام قبول کر لو چنانچہ اوینا نے توبہ کر لی اور دوبارہ اسلام قبول کر لیا تلحا شام میں جا چھپا جب تمام قبائل مسلمان ہو گئے اور خود اس کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے سامنے پیش ہوا اور اسلام لے آیا اس طرح بزاخا کا تمام علاقہ مرتدوں سے پاک ہو گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہدایت تھی کہ اپنی مہم سے فارغ ہو کر دوسرے حکم کا انتظار کریں چنانچہ یہ وہاں ٹھہر کر حکم کا انتظار کرنے لگے بنو تمیم کے کچھ قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے آپ نے انہی کی قوم میں سے کچھ عامل مقرر فرما دیے یہ عامل زکات وصول کیا کرتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ان عاملوں میں سے قیس بن عاصم اسلام سے پھر گیا اور اس نے اعلان کر دیا ہمارے پاس جو زکوٰۃ جمع ہے وہ ہم مدینے نہیں بھیجیں گے ان میں سے ایک عامل کا نام مالک بن نویرا تھا اس نے بھی قیس بن بن کا ساتھ دیا البتہ ایک عامل صفوان صفوان مسلمان رہا اس بنا پر دوسرے عامل اس سے جھگڑ پڑے ابھی قیس اور صفوان میں جنگ ہو رہی تھی کہ ایک اور فتنہ نمودار ہوا اس فتنے کا نام سجاہ تھا یہ عورت عراق کے علاقے الجزیرہ کی رہنے والی تھی جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنی تو اسے بھی نبوت کی سوچی چنانچہ یہ وہاں سے روانہ ہوئی اس نبوت کے دعوے دار کو بھی عقل سے پیدل بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا اور اس کے گرد جمع ہو گئے یہ بنو تغلب کے سردار حزیل بن عمران بنو تیم کے سردار اقبا بن ہلال اور بنو شیبان کے سردار سلیل بن قیس تھے اس طرح سجاہ کے پاس چار ہزار کا لشکر جمع ہو گیا اب یہ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے آگے بڑھی ادھر مالک بن نویرا جو زکات کا انکار کر بیٹھا تھا اس نے سجاہ کے بارے میں سنا تو اس سے ملاقات کے لیے گیا اور اسے مشورہ دیا کہ وہ مدینے پر حملے سے پہلے بنو تمیم پر حملہ کرے سجاہ نے مالک بن نویرا کا مشورہ مان لیا اور بنو تمیم پر حملہ آور ہوئی مقابلہ ہوا دونوں طرف کے آدمی قتل ہوئے کچھ قیدی بنا لیے گئے پھر بنو تمیم کے ہاتھوں سجا کو شکست ہوئی لیکن آخر ان کے درمیان صلح ہو گئی اب سجاہ مالک بن نویرہ کو ساتھ لے کر آگے بڑھی مالک بن نویرہ کے ساتھ بنو تمیم کا ایک اور سردار وکیل بن مالک بھی تھا لیکن یہ دونوں راستے ہی سے واپس آ گئے سجاہ نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا پانچ وقت کی نماز ادا کرو سور کا گوشت کھاؤ شراب پینا جائز ہے اور زنا بھی جائز ہے اس کی باتوں کو سن کر بہت سے عیسائی بھی اپنا مذہب چھوڑ کر اس کی جماعت میں شامل ہو گئے سجا بنو تمیم کی بستیوں سے آگے بڑھی تو اسے بتایا گیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر اس کے راستے میں موجود ہے دوسری طرف اسے اطلاع ملی مسلمہ کذاب کے ساتھ بھی ایک بڑا لشکر موجود ہے اب وہ فکر مند ہوئی کہ کہیں مسلمہ بھی اس سے مقابلے پر نہ اتر آئے ادھر مسلمہ کو سجاہ کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھی پریشان ہو گیا اسے بتایا گیا کہ سجاہ کے ساتھ بھی ایک بڑا لشکر ہے تیسری طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گیارہ لشکروں میں سے سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ کا لشکر مسلمہ سے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا تھا اور ان کے پیچھے سیدنا شرحبیل رضی اللہ عنہ کا لشکر ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہدایت فرمائی تھی کہ وہ مسلمہ سے اس وقت تک جنگ شروع نہ کریں جب تک کہ شرحبیل ان تک نہ پہنچ جائیں ان دونوں لشکروں کی روانگی کی اطلاعات بھی ان لوگوں کو مل چکی تھی ان حالات میں مسلمہ نے سجاہ کو خط لکھا تمہارا ارادہ کیا ہے کس لیے اس طرف آئی ہو جواب میں اس نے لکھا میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں میں نبی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ بھی نبی ہیں لہذا مناسب یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر مدینے پر حملہ آور ہوں مسلمہ نے فوراً اسے پیغام بھیجا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت تک تو میں نے آدھا ملک ان کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ان کے بعد تمام ملک میرا ہے لیکن چونکہ تم بھی نبوت کی دعوے دار ہو اس لیے میں آدھی نبوت تمہیں دے دوں گا بہتر یہ ہے کہ اپنے لشکر کو وہی چھوڑ کر تنہا میرے پاس آ جاؤ تاکہ نبوت کی تقسیم اور مدینے پر حملے کے معاملات طے پا جائے سجاہ کو جوں ہی یہ پیغام ملا وہ مسلمہ کی طرف روانہ ہو گئی مسلمہ نے اس کا استقبال اس طرح کیا کہ اپنے قلعے کے سامنے ایک خیمہ نصب کرایا سجاہ کو اس کے دروازے پر اتارا پھر دونوں خیمے میں چلے گئے دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی اس بات چیت کے نتیجے میں سجاہ نے مسلمہ سے کہا میں آپ کو نبی مانتی ہوں اس کے بعد دونوں نے نکاح کر لیا نکاح کے بعد سجاہ تین دن تک مسلمہ کے پاس رہی پھر وہاں سے رخصت ہو کر اپنے لشکر میں آئی لشکر نے اس سے پوچھا نکاح کا مہر کہاں ہے بغیر مہر کے تو نے یہ کیسا نکاح کیا ہے وہ ان کے سوال کا جواب نہ دے سکی پھر مسلمہ کے پاس آئی اور اس سے پوچھا میرا مہر کیا ہے مسلمہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا میں نے تیرے مہر میں تیری قوم کے لیے دو نمازیں یعنی عشاء اور فجر معاف کر دی ہیں سجاہ پھر اپنے لشکر میں آ گئی ایسے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر اس کے سامنے آ گیا اس لشکر کو دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے سجاہ نے بھی بھاگ کر جان بچائی اور وہاں سے فرار ہو کر جزیرے کے مقام پر چلی گئی اور وہیں گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگی کہا جاتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کی وفات اسلام کی حالت میں ہوئی تھی بہرحال اس مقام سے فرار ہونے کے بعد باقی زندگی اس نے گمنامی ہی میں گزاری سجا کے فرار کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بنو تمیم کے علاقے کی طرف بڑھے کیونکہ ان لوگوں نے بھی اسلام سے کنارہ کر لیا تھا جیسا کہ اس سے پہلے مالک بن نویرہ قیس بن عاصم اور وکی بن مالک کا ذکر آ چکا ہے سجا کے فرار کے بعد ان لوگوں کو عقل آ گئی کہ وہ کہاں بھٹک رہے ہیں چنانچہ وقی بن مالک اور چند دوسرے لوگ اپنی اپنی زکات لے کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تاہم مالک بن نویرہ حاضر نہ ہوا اس لیے اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو ادھر ادھر نکل جانے کا مشورہ دیا اس طرح جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو میدان صاف تھا آپ نے مسلمانوں کی چند ٹولیاں ادھر ادھر روانہ کی اور انہیں تاکید کی جو لوگ ملیں انہیں اسلام کی دعوت دو اذان کہو اگر جواب میں اذان کی آواز سنائی دے تو انہیں کچھ نہ کہو یعنی ان کی طرف سے اذان اس بات کا اعلان ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں لیکن جو ایسا نہ کریں انہیں سزا دی جائے ان ٹولیوں میں سے ایک ٹولی مالک بن نویرا اور چند دوسرے لوگوں کو گرفتار کر کے لے آئی اس ٹولی میں ابو قطع رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے گواہی دی ان لوگوں نے اذان کے جواب میں اذان کہی تھی اور نماز بھی پڑھی تھی جبکہ دوسرے لوگوں نے کہا ان لوگوں نے اذان کا جواب اذان سے نہیں دیا تھا اب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا آخر انہوں نے حکم دیا ان لوگوں کو کسی قید خانے میں قید رکھو وہ رات بہت سرد تھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قیدیوں کا خیال آیا کہ وہ سردی محسوس کر رہے ہوں گے لہذا آپ نے آواز لگائی قیدیوں کو گرم کرو اب جو لوگ قیدیوں کی نگرانی پر معمور تھے انہوں نے خیال کیا آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے لہٰذا ان سب کو قتل کر دیا گیا اس پر سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہوا ان لوگوں نے اذان کا جواب اذان سے دیا تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی نے ان کے قتل کا حکم دیا ہے اس طرح یہ معاملہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک پہنچا آپ نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کا بیان سنا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ کیا انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معذول کر دیا جائے اس کے جواب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی تلوار کو نیام میں نہیں ڈالوں گا جس کو اللہ تعالی نے کفار پر سونتا ہے چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا اور انہیں واپس میدان جنگ کی طرف بھیج دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گیارہ لشکروں میں سے سیدنا اکرما رضی اللہ عنہ کے لشکر کو یماما کی طرف روانہ کیا تھا آپ نے انہیں ہدایت دی تھی کہ مسلمہ کے مقابلے میں پہنچ کر جنگ شروع نہ کریں بلکہ شراہبیل رضی اللہ عنہ کے لشکر کے آنے کا انتظار کریں اس مقام پر اکریما رضی اللہ عنہ نے جلد بازی سے کام لیا انہوں نے شرحبیل رضی اللہ عنہ کا انتظار نہ کیا اور جاتے ہی مسلمہ کے خلاف جنگ شروع کر دی مسلمہ کے گرد اس وقت تک چالیس ہزار سے زائد جنگجو جمع ہو چکے تھے جبکہ سیدنا اکرما رضی اللہ عنہ کے پاس فوج بہت تھوڑی تھی لہذا مسلمہ کی فوج کا مسلمانوں پر زبردست دباؤ پڑا اور اکرما رضی اللہ عنہ کو پسپا ہونا پڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ان کی جلد بازی اور پسپائی کی اطلاع ملی تو آپ ان پر ناراض ہوئے اور انہیں لکھا اب تم مدینے واپس نہ آؤ بلکہ حذیفہ اور ارفجا رضی اللہ عنہما کے لشکروں میں شامل ہو کر اہل عمان اور مرہ سے لڑو دوسری طرف آپ نے شرحبیل بن حسنا رضی اللہ عنہ کو لکھا تم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر کا انتظار کرو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تم تک پہنچے تو ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت مالک بن نویرہ کے قتل کے سلسلے میں اپنی صفائی دینے کے لیے مدینہ منورہ آئے ہوئے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں مہاجرین اور انصار کے لشکر کے ساتھ مسلمہ کی طرف روانہ کرتا ہوں جب تم ان تک پہنچو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا وہ اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان سے لڑنا غزوہ بدر کے بعد یمامہ کی جنگ سب سے بڑی جنگ تھی باطل پوری طاقت سے مقابلے پر آیا تھا اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق نے صرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجنا کافی خیال نہ کیا بلکہ ان کے ساتھ بڑے بڑے اور نامور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی روانہ فرمایا ان میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے مہاجرین کے دستے کا سردار ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا انصار کے دستے پر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اور برا بن مالک رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا شرحبیل بن حسنا رضی اللہ عنہ کو مقدمے کا سالار مقرر فرمایا غرض اس شام سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ کرنے کے لیے یمامہ روانہ ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر ایک احتیاط اور کی انہوں نے سوچا کہیں اس لشکر پر پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے اس لیے ایک دستہ سیدنا سلیت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ان کے پیچھے روانہ فرمایا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یمامہ سے ابھی ایک رات کے فاصلے پر تھے کہ انہیں مسلمہ کا ایک دستہ ملا اس دستے کا سردار مجا بن مرارا تھا یہ بنو حنیفہ کے باعزت لوگوں میں شمار ہوتا تھا یہ دستہ بنو عامر اور بنو تمیم پر شب خون مار کر آ رہا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس دستے کے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا گیا صرف مجا کو گرفتار کیا گیا لشکر یہاں سے آگے بڑھا اور اقربا کے مقام پر پہنچا یہی مسلمہ اپنا لشکر لیے موجود تھا اس کے ساتھ چالیس ہزار جنگجو تھے جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج کل تیرہ ہزار کے قریب تھی بعض مورخین نے مسلمہ کی فوج کی تعداد ساٹھ ہزار بھی لکھی ہے دوسرے دن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کی سف بندی کی آپ نے دائیں بازو پر زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سالار مقرر فرمایا جنگی اصطلاح میں فوج کے دائیں بازو کو میمنا کہا جاتا ہے اور بائیں کو میسرا میسرا پر آپ نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا خود درمیان میں کھڑے ہوئے اپنے ساتھ بھی ایک دستہ رکھا مسلمہ نے اپنے لشکر کی صف بندی اس طرح کی اس نے میمنا پر محکم بن توفیل کو اور میسرا پر رجال کو مقرر کیا یہ بنو حنیفہ کا رجال وہی شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا آپ نے اس سے فرمایا تھا جا کر مسلمہ کو سمجھائے یہ مسلمہ کے پاس پہنچا تو بجائے اسے سمجھانے کے الٹا اس کی نبوت کا اعلان کرنے لگا اور کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مسلمہ کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے مطلب یہ کہ اس کی بات سن کر لوگوں نے بڑی تعداد میں مسلمہ کو نبی مان لیا مورخین نے لکھا ہے رجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ تھا بلکہ بعض نے تو لکھا ہے رجال کا فتنہ مسلمہ کے فتنے سے بھی بڑا تھا کیونکہ مسلمہ کی اس قدر کامیابی میں اس کا بڑا ہاتھ تھا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی فرما چکے تھے وہ پیش گوئی اس طرح ہے ابو حرار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا آپ کے پاس ایک جماعت بیٹھی تھی اس جماعت میں رجال بن انفوا بھی تھا اس وقت آپ فرما رہے تھے تم میں ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کی ڈاڑھ اہد پہاڑ سے بھی بڑی ہے اور وہ آگ میں ہوگی بس اس جماعت میں سے سب لوگ مر گئے میں اور رجال باقی رہ گئے ہیں میں اس بات سے خوف زدہ تھا کہ ہم دونوں میں سے وہ پیش گوئی کس کے بارے میں ہے یہاں تک کہ رجال مسلمہ کے پاس چلا گیا اس نے اسے نبی مان لیا مطلب یہ کہ رجال کا فتنہ مسلمہ سے بڑا اسی لیے تھا کہ اس اس نے کی جھوٹی نبوت کو چمکا دیا اب دونوں لشکر آمنے سامنے تیار کھڑے تھے ان لمحات میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وسیعت کے مطابق ان لوگوں کو مخاطب کیا ان کی آواز گونجنے لگی اے لوگو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی آپ فرما چکے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں لہذا تم کیوں گمراہی میں جا پڑے اب بھی وقت ہے توبہ کر لو پھر سے اسلام کے حلقے میں آ جاؤ ورنہ پھر ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار چلے گی اس تقریر کے جواب میں مسلمہ نے ان سے تو کچھ نہ کہا البتہ اپنی فوج کا رخ کرتے ہوئے بولا اے لوگو آج کا دن غیرت کا دن ہے اگر تم آج شکست کھا گئے تو تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا جائے گا بغیر نکاح کے انہیں گھروں میں رکھا جائے گا اس لیے تم اپنے حسب نصب کے لیے لڑو اپنی عورتوں کو بچاؤ آج اپنی بہادری کی دھاک بٹھا دو ادھر اسلامی لشکر میں بھی بے پناہ جوش موجے مار رہا تھا مہاجرین کا جھنڈا سالم مولا ابو حزیفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا کسی نے ان سے کہا اے سالم اگر آپ شہید ہو گئے تو قرآن کا ایک حامل جاتا رہے گا یہ سن کر سالم نے فرمایا اگر میں اس بات کا خیال تک دل میں لاؤں تو مجھ سے برا حامل قرآن کوئی نہیں ہوگا ایسے میں رجال اپنی صفوں سے اکڑتا ہوا نکلا یہ وہی شخص تھا جس نے زور شور سے مسلمہ کی نبوت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو اپنی نبوت میں شریک کیا ہے اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگوں نے مسلما کو نبی مان لیا تھا یہ اور بات ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے لوگ موجود تھے وہ سب کے سب اسے نبی نہیں مانتے تھے بہت سے ایسے بھی تھے جو اسے بالکل جھوٹا خیال کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اس کے جھنڈے کے نیچے جمع تھے وہ کہتے تھے مسلمہ بنو حنیفہ کا ہے ہم بھی بنو حنیفہ کے ہیں اس لیے ہماری خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو ہم جانتے ہیں مسلمہ جھوٹا ہے اس کے باوجود ہمیں یہ جھوٹا نبی سچے نبی سے زیادہ عزیز ہے رجال بن انفوا نے صفوں سے نکل کر دونوں لشکروں کے درمیان جگہ میں آ کر للکارا کوئی ہے جس میں مجھ سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہو اس کی دعوت مبارزت کے جواب میں اسلامی لشکر سے زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نکلے یہ زید بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے عمر میں ان سے بڑے تھے اسلام بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے لائے تھے انہوں نے مہاجرین کے پہلے قافلے کے ساتھ ہجرت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مان بن عدی اجلانی رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا ہجرت کے بعد انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی اس طرح بدری صحابی بنے پھر غزوہ احد میں شریک ہوئے اس قدر بہادر اور دلیر تھے کہ زرہ نہیں پہنتے تھے شجاعت گویا ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی احد کی لڑائی میں جب زرہ کے بغیر جانے لگے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زرہ پہنا دی آخر بڑے بھائی تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان سے بہت محبت تھی یہ جب میدان احد میں پہنچے تو زرہ بوجھ لگنے لگی بس تھوڑی دیر بعد ہی اتار دی اب ننگا سینہ تان کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زرہ کے بغیر دیکھا تو پوچھا زرہ کیوں اتار دی جواب دیا عمر تمہاری طرح مجھے بھی شہادت کا شوق ہے غزوہ عہد میں بہادری کے جوہر دکھانے کے بعد سلح حدیبیہ میں شریک ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بیعت کے لیے پکارا تو فوراً آگے بڑھائے غزوہ خندق اور غزوہ حنین میں بھی برابر شریک ہوئے حجت الوداع کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ تھے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا جو تم خود کھاؤ اور پہنو اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاؤ اور پہناؤ اگر وہ کوئی جرم کریں اور تم ان کا جرم معاف نہ کر سکو تو انہیں فروخت کر دو اب یہی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ رجال کے مقابلے پر آئے تھے دونوں آمنے سامنے آ گئے سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آتے ہی تلوار کا وار کیا اس نے وار کو روکنے کے لیے ڈھال آگے کر دی ان کی تلوار اس کی ڈھال پر اس طرح پڑی کہ رجال بری طرح لڑکھڑا گیا تاہم سنبھل گیا اور تلوار کا وار ان پر کیا انہوں نے اس کا وار اپنی تلوار پر روکا اور ڈھال اس کے منہ پر دے ماری لیکن اس نے اپنی ڈھال آگے کر دی دونوں ڈھالیں آپس میں ٹکرائیں اسی وقت سیدنا زید نے اپنی تلوار اس کی تلوار پر سے ہٹائی اور اس کے پیٹ میں گھونپ دی وہ تیورا کر گرا اسلامی لشکر کی طرف سے آوازیں ابری اللہ اکبر اللہ اکبر میدان جنگ ہل کر رہ گیا رجال کے ڈھیر ہونے کے بعد مسلمہ کے لشکر میں سے کسی کو دعوت مبارز دینے کی جرت نہ ہوئی نہ کوئی سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر آیا زید رضی اللہ عنہ واپس اپنی صف میں آ گئے اب دونوں لشکر آگے بڑھے علامہ ابن کثیر اس جنگ کے بارے میں لکھتے ہیں بنو حنیفہ نے ایسی جنگ لڑی کہ اس کی مثال نہیں ملتی ان کی جنگی کیفیت دیکھ کر صحابہ ایک دوسرے کو وسیعت کرنے لگے مسلمہ کی فوج کا حملہ اس قدر زوردار تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں وہ اس قدر پیچھے ہٹے کہ مسلمہ کا لشکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خیمے تک پہنچ گیا یہاں مجا بن مرارہ قید تھا وہی مجا جسے مسلمہ نے بنو تمیم پر شب خون مارنے کے لیے بھیجا تھا یہ اور اس کے ساتھی اسلامی لشکر کے ہراول دستے کے قابو میں آ گئے تھے مجا کے علاوہ باقی سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور اسے گرفتار کر لیا گیا تھا سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے مجا کو اپنے خیمے میں رکھا تھا اور اپنی بیوی کو اس پر نگران مقرر کر دیا اس وقت مسلمہ کا لشکر اس خیمے تک پہنچ گیا تھا انہوں نے مجا کو قید سے چھڑا لیا وہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی موجود تھی یہ لوگ انہیں قتل کرنے لگے لیکن مجا نے انہیں روک دیا اس نے کہا اسے قتل نہ کرو اگر مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو پھر تمہاری عورتوں کی بھی خیر نہیں مجا کے کہنے سے وہ رک گئے اس وقت مسلمہ کے لشکر کا حوصلہ بہت بڑھ چکا تھا اپنی بھاری تعداد کی وجہ سے بھی وہ بہت پرجوش تھے یہ صورتحال دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک دوسرے کو پکارا اور جوش دلایا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا مسلمانوں میں نے مسلمہ کے سردار رجال کو قتل کیا ہے اب یا تو اس جھوٹے نبی کو قتل کروں گا یا اپنی جان دے دوں گا یہ کہتے ہی وہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور انگنت مرتدوں کو مارتے کاٹتے آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ دشمنوں کی صفوں میں دور تک چلے گئے اور چاروں طرف سے ان کے نرغے میں آ گئے اب ان پر چاروں طرف سے تلواریں برسنے لگی اس حالت میں وہ کمال جوان مردی سے اپنی تلوار چلا رہے تھے وہ ان کے وار روکتے رہے اور خود ان پر وار کر کے انہیں قتل کرتے رہے ان کے ٹکڑے اڑتے رہے مسلمہ کا بھی ہر آدمی اپنی جان قربان کرنے پر تل گیا انہوں نے بھی پوری طرح انہیں گھیر لیا تھا ادھر یہ اس قدر جاں بازی سے لڑ رہے تھے ادھر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ پکارے اے مسلمانوں آخر تم کیا کرو گے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے یہ کہا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور بولے اے اللہ جن مسلمانوں نے پسپائی دکھائی ہے میں ان سے بری ہوں یہ کہا اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے ایسے میں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ پکارے اے اہل قرآن تم اپنے اعمال سے قرآن کو زینت دو آگے بڑھو ان مرتدوں کا نام و نشان تک مٹا دو اسی طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پکارے آؤ کون میرے مقابلے پر آتا ہے ان کا اعلان سن کر ایک جنگجو آگے بڑھا سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے ایک ہی بار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا انہوں نے پھر للکارا آؤ کون میرے مقابلے پر آتا ہے اس طرح آپ پکارتے رہے دشمن تل ملا کر ان کی طرف بڑھتے رہے اور کٹ کٹ کر گرتے رہے انہوں نے دشمن پر اس غزب کا حملہ کیا کہ اس کا منہ پھیر کر رکھ دیا دشمن جو برابر آگے بڑھا چلا آ رہا تھا اور جسے اپنی فتح کا یقین ہو چلا تھا اب اسے پسپا ہونا پڑ گیا لیکن پسپائی کے بعد دشمن ایک بار پھر سنبھل گیا اس نے اپنے پاؤں پھر جما لیے جنگ اور تیز ہو گئی اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے تمام دستے آپس میں مل گئے تھے اور سب مل کر جنگ کر رہے تھے ان حالات میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا تمام دستے الگ الگ ہو جائیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس حکم پر چند مجاہدین عمل نہ کر سکے وہ لڑتے ہوئے دشمن کی صف میں بہت دور چلے گئے تھے اور ان کے لیے واپسی کا خیال تک ممکن نہیں تھا ان میں سے ایک تو زید بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی تھے دشمن انہیں اس حد تک گھیرے میں لے چکے تھے کہ گھیرے سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا یہ بے جگری سے لڑتے رہے لڑتے رہے یہاں تک کہ آخرکار زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت کا جام پی گئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی زید سے بہت محبت تھی آپ کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو نہایت غمزدہ ہوئے پھر زندگی میں جب بھی کوئی صدمہ پیش آتا تھا تو آپ کہا کرتے تھے سب سے بڑا صدمہ تو میں نے زید کا اٹھایا اور صبر کیا یعنی یہ تو اتنا بڑا صدمہ ہے بھی نہیں آپ اکثر کہا کرتے تھے باد صبا سے زید کی خوشبو آتی ہے اس سے ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے میرے بھائی زید مجھ سے دو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے مجھ سے پہلے اسلام لائے اور مجھ سے پہلے جامع شہادت نوش کیا سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھیں ان دونوں سے دو بچے تھے آپ بہت سی احادیث کے راوی بھی ہیں